کے پاس کوئی چلتا ہوا آتا ہے میں کشمیر جانا چاہتا ہوں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ اس کا کندھا تھپکا کے کہتا ہے چل بیٹا شاباش وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اما میں کشمیر جانا چاہتا ہوں وہ کہتی ہے چل بیٹا شاباش دھرتی کو تو بچانا تو دھرتی کا پوت بھی ہے تو دھرتی کا سپوت بھی ہے ادھر ایک مسلمان آ جاتا ہے حضرت میں نے سنا کہ وہاں افغانستان میں قرآن کے اوراق کو استنجے کے طور پہ استعمال کیا گیا حضرت میں نے سنا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کے جسموں پہ سلیبیں داغی گئی حضرت میں نے سنا کہ مسلمان حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ میں پتھر ڈال دیے گئے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا کیا میں جہاد میں جا سکتا ہوں کہتے ہیں نہیں تمہیں جانے کی ضرورت ضرورت نہیں جہاد تو نماز جنازہ کی طرح ہے کوئی پڑھ لے پڑھ لے نہ پڑھے نہ پڑھے پڑھنے والوں کو تھوڑا بہت ثواب نہ پڑھنے والوں کے سر پہ کوئی گنا نہیں خدا را اس کو کہہ دیتے کہ جہاد ایک مسواک جتنی فضیلت رکھتا ہے وہ شاید چلا جاتا اس سے کہہ دیتے کہ بیٹا نکل جہاد پہ تو جیسے بچوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ نکل جاتا ہم نے جہاد سے روک کے خدا کو راضی کیا یا ناراض کیا